www.attableek.com, the reviver of Iman. پن تھا اس کو اللہ تعالی مختلف طریقے سے مختلف مواقع میں بیان کرتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سواری پر اگر کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہو تو سواری جدھر بھی متوجہ ہو اپنی نماز کو جاری رکھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ نماز نفلی ہو چاہے وہ کسی بھی جہت میں سواری جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھی ہے صحابہ کرام نے بھی پڑھی ہے اس پر ان لوگوں کو اعتراض تھا کہ بھائی نماز کی کوئی ایک جہت ہونی چاہیے یہ کیا کہ سواری ادھر گئی تو ادھر کا رخ کر کے پڑھ رہے ہیں دوسری طرف رخ کیا تو ادھر پڑھ رہے ہیں تو ان کی جہت کیا ہے نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ سمتیں اور جنتیں تو سب اللہ کی مشرق ہو کے مغرب ہو شمال ہو کے جنوب ہو یہ تو سب اللہ کی جہتیں ہیں اور اللہ نے اس طرح سے پڑھنے کی اجازت مرمت فرمائی ہے اس بنا پر پڑھتے ہیں اس پر کیا اعتراض اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں اور اپنے احکام کے بندوں کو دینے میں وہ ساتھ سے کام لیتے ہیں اور بڑا علم رکھتے ہیں تمہارے پاس کیا رکھا ہے تمہارے پاس کیا درا ہے کہ اعتراض کرتے ہو یہ ایک چھوٹی سی بنیاد ہے آگے اصل میں تحویل قبلہ کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے دوسرے پارے سے وہاں تفصیل انشاءاللہ اس کی ذکر ہوگی تو مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے بس جدھر وہ چاہے ادھر ہماری جہد ہوگی ادھر ہمارا روح ہوگا ایک بات تو یہ کہی تھی انہوں نے اس کا تو یہ جواب دیا دوسری بات انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے تجویز کیے تھے جیسے کہ حضرت حزیر کے بارے میں کہا کہ وہ ابن اللہ یہود کا قول تھا نسارا حضرت مسیح ابن مریم کو ابن اللہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس سے میں منظم ہوں پاک ہوں مجھے اولاد کی ضرورت نہیں وقال تفض اللہ وردن سبحانہ تصویر جو ہے پاکی کے اوپر دلالت کرتی ہے تنظیم پر دلالت کرتی ہے اور تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جتنے عیوب کوئی منسوخ کرتا ہو اللہ کی ذات اس تمام سے پاک ہے اللہ کی ذات عیوب سے پاک ہے اولاد کے ہونے سے پاک ہے اس کے لیے کوئی جہد ہو اس سے وہ منزہ ہے پاک ہے تو فرماتے ہیں کل لہو کا ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اس کی ملکیت میں بدلے ہیں سب اسی کے بدلے ہیں مخلوق ہے تو سب اسی کی ہے چیزیں ہیں تو سب اسی کی ہے کائنات ہے تو سب اسی کی ہے قرآن کریم کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ تو توحید کا سبب ہے جو قرآن کریم کے دس پاروں میں پھیلا ہوا ہے اس میں جگہ جگہ توحید اور دعوت توحید دلیل توحید سب آتا ہی رہتا ہے آگے فرماتے ہیں اب وہ اللہ کیسے ہیں ان کی شان کیا ہے مشرق اس کا ہے مغرب اس کا ہے آسمان اس کا ہے زمین اس کی ہے چیزیں اس کی ہے کائنات اس کی ہے مخلوق اس کی ہے ستارے اس کے ہیں چاند اس کا ہے آفتاب اس کا ہے نجوم کا نظام اس کا ہے سمندر اس کے ہیں ندیاں اس کی ہیں پہاڑ اس کے ہیں سب اس کی ملکیت اس کی شان کیا ہوگی فرماتے ہیں بدیو سماوات اول ارم بدی کے مانا بیان کر رہے ہیں بدیو سماوات اول ار زمین بنایا اللہ نے آسمان بنائے اللہ نے تو اس طریقے پر بنائے ہیں کہ نہ اس کا پہلے سے کوئی نقشہ اس کے سامنے تھا ایسا انوکھا موجود ہے اللہ یہ سب چیزیں اللہ کی ایجاد کرتا ہے آسمان بنائے اس نے ہیں تو اس کے سامنے پہلے سے کوئی نقشہ تھا پہلے سے کوئی نمونہ تھا کوئی نمونہ نہیں تھا بغیر سابقہ نمونے کے اللہ تعالی نے آسمان بنایا ہے زمین بنایا اور اللہ تعالی کو یہ بنانے میں کسی نے کوئی مدد بھی نہیں کی ہے بغیر مدد کے بنایا چھوٹا سا شامیانہ بنانا ہوتا ہے کتنے لوگ کام میں لگتے ہیں تب جا کے وہ چھوٹا سا ایک شامیانہ بنتا ہے لیکن اللہ نے یہ کائنات کا اتنا بڑا شامیانہ تن دیا کہ جس میں کہیں پیون نظر نہیں آتا اور اتنا بڑا آسمان بنایا تو کہیں ستون نظر نہیں آتا دنیا میں کوئی شامیانہ ستون کے بغیر نہیں ٹھہرتا اور اللہ نے یہ شامیانہ بغیر ستون کے ٹھہرا ہے یہ ہے ہفتہ شاہ کا کمال دنیا میں کوئی بھی اپنا مکان بنانا چاہتا ہو تو اس کے لیے اس کو پلان چاہیے سب سے پہلے تو پلان پر باہر سو دیے کہ بھائی پلان بناؤ کیا پلان سے بنا رہے ہیں جہاں کوئی مکان بناتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں پلان بنا دیا بغیر پلان کے کوئی مکان نہیں بنتا اور اللہ نے بغیر پلان کے اتنی بڑی کائنات بنائی اور کائنات بھی ایسی بنائی کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر اگلی رکھ کر آدمی یوں کہے کہ یہاں کچھ کمی رہ گئی ہے اور دنیا میں پلان سے ہر چیز بنتی ہے اور ہر جگہ اگلی رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں کمی ہے یہ انسان کے بنانے اور اللہ کے بنانے کا فرق ہوا کہ انسان بناتا ہے اور نقشوں پر بناتا ہے اور نمونوں پہ بناتا ہے پھر بھی دنیا بھر کی کمیاں رہ جاتی اللہ نے سابقہ کسی نمونے کے بغیر بنایا اور پھر بنانے کے بعد اس قدر شاندار بنایا کہ چیلنج کیا کہ اس کے اندر کوئی غلطی نکال کے بتاؤ ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے انسان کی باڈی پر تحقیق ہو رہی ہے روزانہ اللہ کی قدرت کی نئی نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں نئی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ چیز بھی اللہ نے بنائی ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہی رہتی ہیں اور اللہ کے کارخانے قدرت میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات ہیں سامنے آتے ہی رہتے ہیں میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ کو ایک پانی کا قطرہ دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس کے اندر تصویر بناؤ تو آپ زندگی ختم ہو جائے گی پانی کے اندر تصویر نہیں بنا سکیں گے اللہ لطفے کے قطرے میں تصویریں بناتے ہیں پورا انسان بناتے ہیں اور دنیا میں کروڑوں ہاف کروڑ انسان ہیں سب کو الگ الگ ماڈل ہیں اللہ کے پاس کتنے نقوش ہیں اللہ کے پاس بلکہ اب تو سائنٹسٹ یوں کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹ لی جاتی ہے چوروں کو ڈاکوؤں کو پکڑا جاتا ہے تو فنگر پرنٹس کی بنیاد پر پکڑا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسکیم میں جیسے ہاتھ ہے تو ہاتھ کی اسکیم کے اندر ڈیزائن بنی اور کسی کی ڈیزائن کسی سے نہیں ملتی حالانکہ اربوں خربوں لوگ ہیں لیکن کسی کی انگلی کی ڈیزائن چمڑی کی دوسرے سے نہیں ملتی اس کی الگ اس کی الگ یہ نظام کے ساتھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرماتے ہیں بدی اس سماولہ کی وجہ وہ انوکھا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمینوں کا اور ایسا یکتا کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کی مثال بنانا مشکل ہے کوئی زمین کا ٹکڑا بنا کے بتائے روبوٹ جدید سے جدید بنائے ہیں لیکن اللہ نے انسان جو بنایا اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ایسی تکلیف کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا اور پھر دنیا والوں کو بنانے میں کسی چیز کے دیر بھی ہوتی ہوگی اور اللہ تعالی کا امر کوئی ایسا ہے کہ اس سے چیزوں پذیر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ عمر فإنما يقول له پہ کون اسے کن بھی کہنا نہیں پڑتا اس کے ذہن میں آتی ہے بات کہ یہ چیز ہونی چاہیے تو وہ چیز مجھے پذیر ہو جاتی ہے وہ کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے کہ ہو جا تو ہوگی وہ چیز ادھر تیار آیا ادھر وہ چیز مجھے پذیر ہو گئی وجود میں آ گئی فرماتے ہیں کہ یہ تو مختلف اعتراضات کے بیچ میں دعوت توحید دے دی دلائل توحید بھی بیان فرمائے کہ ایسے اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تو کیا بتوں کو مانو گے کیا یہ مورتوں کو مانو گے اللہ کو چھوڑ کر اور آگے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موجودات آئے کئی کھوئے ہوئے دلائل آئے بینات کے معنی معجزات واضح دلالتیں نشانیاں کھلی ہوئی جو اس بات کی غماز ہیں کہ یہ معمولی آدمی کا کام نہیں ہے یہ نبوت کا کارنامہ ہے یہ رسول کا کام ہے اور رسالت کے منصب پر جو فائد ہو اس کو نوازا جاتا ہے ایسی چیزوں سے وفاد اللہ دین لگایا اللہ کا آیا ایسی نشانیاں جو ان کو دی ہیں ہم کو کیوں نہیں دیتے تو ہم مان لیتے اللہ کو ضروری ہے کہ ہر ایک کو نشانی دکھائیں اور بلکہ کو نشانی دے دیں ایک نبی ہوتا ہے نشانیاں اس کو دی جاتی ہیں کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہو اس کو مانے اور اس کی کہی ہوئی بات پر چلے دوسری بات وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہیں اور وہی آتی ہے ان پر تو ہم پر کیوں نہیں آتی تو جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے اس پر آتی ہے جس کو منتخب نہیں کیا ہے اس پر نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں جس کو نوازتے ہیں رسالت کے منصب سے اور نبوت سے سرفراز کرتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے نہیں کرتے کس کو کرنا ہے یہ تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہم مختار ہیں مختار کل ہیں ہم جن کے اندر اوساف کمالات خوبیاں دیکھی ان کو ہم نے بنا دیا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے مت گھبرائیے اس بنا پر یہ جو اعتراضات مشرقی نے مکہ کرتے ہوں گے یا یہود کرتے ہوں گے یا نصرانی کرتے ہوں گے ایسے اعتراضات تو پہلے قومیں اپنے نبیوں پر کر چکی ہیں یہود نے یہی کہا تھا حضرت موسا نے سلاد والسلام جب کتاب لے کر آئے کہ اللہ سے ہماری بات کرا دو اور اللہ یوں فرمایا کہ یہ کتاب میں نے دی ہے موسا کو تو ہم تمہاری کتاب کو مان لیں گے ورنہ کون جانے کیا کہ ان کتاب کہاں سے لائے کیا لائے تختیاں ہم کیسے مان لیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے تو فرمایا اس سے پہلے بھی یہ لوگ ایسی حرکتیں کر چکے ہیں لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اطمینان دلایا گیا کہ آپ پر یہ نیا اعتراض نہیں ہے یہ اعتراض تو یہ لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں یہ قومیں پہلے بھی اپنے ہم کرام کے ساتھ یہ کر چکی ہیں اور ان کے دل بٹ چکے ہیں تقسیم ہو چکے ہیں ان کو حقیقت سمجھ میں آتی نہیں ہے اور جن کے دل جمے ہوئے ہیں ان کو بات سمجھ میں آئی ہے اور انہوں نے ایمان قبول کیا جیسے صاحب کرام کیسا اچھا ایمان قبول کیا ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا ہر آیت پر ان کا ایمان پویتر ہوتا جاتا تھا اور ان کا پتر جو ہے وہ بڑھتا جاتا تھا ان سلنا کا بے حق بشیر ہونا لگی رہا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان تمام اعتراضات سے پاک رکھا ہے ان اعتراضات سے آپ کو دل برداشت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی اعتراضات اتنے ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے بے چین ہو جاتا ہے اپنے کام سے سمٹ جاتا ہے مکر جاتا ہے کام اس کو مشکل لگتا ہے کہ ایسے الزامات اور اعتراضات کے بیچ میں کام کیسے کرے الزام اندر سے بھی آتے ہیں الزام باہر سے بھی آتے ہیں الزام قریب سے بھی آتے ہیں الزام دور سے بھی آتے ہیں اعتراضات آتے ہیں طرح طرح کی خرابیاں طرح طرح کے کیڑے کاموں کے اندر نکالے جاتے ہیں کام کرنے والے کے لیے رکاوٹیں بے شمار ہے جو کام نہیں کرتا اس کے لیے رکاوٹ نہیں جو چلے گا اس کو پتھر بھی لگیں گے اس کو چوٹ بھی لگے گی اس کو ٹھوکر بھی لگے گی لیکن جو چلتا ہی نہیں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو کچھ ہونا ہی نہیں تو انبیاء کرام تو راہ نبوت کے دائی اور راہی ہیں اس بنا پر یہ سب رکاوٹوں سے گزر کر اپنے کام کو انجام دینا ہے تو موقع پر موقع ان کا حوصلہ بڑھانا اور ان کی دل جوئی کرنا اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنا اور دلوں کو مربوط کرنا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کو مربوط فرماتے ہیں مضبوط فرماتے ہیں قرآن کریم میں تین مواقع ذکر کیے ہیں جہاں ربط قلب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نبی کے دل کو وہی کی مختلف روشنیوں کے ذریعے سے بربو کیا جاتا ہے مضبوط کیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس لیے ان کے اعتراضات سے متاثر ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو دو شانے لے کر بھیجا ہے قرآن کو دو شانے لے کر بھیجا ہے تو شان ہے آپ کی بشیر کی جو لوگ مان لیں گے آپ کی بات ان کو آپ عمل صالحہ اور ایمان کے قبول کرنے پر ہماری طرف سے جنت کی بشارتیں دیجیے مختلف بشارتیں جنت الفردوس کی جنت الماوا کی جنت النعیم کی الگ الگ مقامات کی جیسے جیسے مراتب ہوں گے آپ ان کو دعوت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان پر تم کو یہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو نبی بشیر بھی ہوتا ہے بشیر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مان لیتے ہیں اور ماننے کے بعد ایمان لانے کے بعد وہ امان صالحہ انجام دیتے ہیں یہی لوگوں کے لیے نبی جو ہے بشیر ہوتا ہے کہ تمہارے اچھے امان اللہ کے یہاں حکارت نہیں جائیں گے رہے گا نہیں جائیں گے بیکار نہیں جائیں گے بلکہ یہ تمام اعمال پر اللہ تعالی بہترین بدلے دیں گے بہترین نظر دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان غیبی طور پر یقین رکھنے کا نام ہے نظر آنے والی چیز کو ہر آدمی مان لیتا ہے لیکن نظر نہ آئے اور اس کے باوجود ماننا اس کا نام ایمان ہے لیکن ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں ہے صرف جان لینے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے بعد عملی زندگی گزارنا اور ایمانیات کو لے کر چلنا اور ایمانیات کے تین الگ الگ سیکٹر ہیں ان تینوں سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ امال انجام دینا عقائد بھی درست ہوں اخلاق بھی درست ہوں اور امال بھی درست ہوں ان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا فرمایا آپ کی ایک شان تو یہ ہے کہ آپ بشیر ہیں جیسے کہ قرآن کریم کے لیے کہا بہت تم بشیر ہوں نظیر آپ کے پاس ہم نے ایک بشیر بھیجا ہے ایک نظیر بھیجا ہے قرآن کریم بشیر بھی ہے قرآن کریم نظیر بھی ہے نظیر بہت محبت کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ کسی کو انجام سے آگاہ کرنے والے کو کہتے ہیں ایک تو یہ کہ بچہ دوڑ رہا ہے ندی کی طرف جا رہا ہے ڈوب جانے کا خطرہ ہے آپ نے دور سے آواز دے دی بیٹا مت جانا ڈوب جاؤ گے اور آپ اپنے کام میں لگ گئے یہ بھی ایک تو ہے نہیں ہونا اور ایک وہ ہے کہ جو اپنا سب کام چھوڑ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور وہ جائے اس سے پہلے اس کو سمیٹا سینے سے لگایا کھینچ کر اس کو کنارے کے اوپر لا کر بٹھایا اور پھر پیار سے سمجھایا کہ سمندر کی کا کیا ہے اس کا خطرہ کیا ہے ڈوبنا کیا ہوتا ہے کیا زندگی ختم ہونا ہوتا ہے یہ سب بتایا وہ نظیر ہے نظیر خالی کرانے والے کو نہیں دیتے ہیں بلکہ انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ سامنے والے کو برے عمل کے نتیجے کیا نکلیں گے انجام بد کیا ہوگا اس سے بڑی ہمدردی کے ساتھ آگاہ کرے جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو آگاہ کرتا ہے جیسے کہ اولاد کو ماں باپ آگاہ کرتے ہیں وہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اولاد نہیں مانتی تو بدقسمتوں کی بات ہوگی ان لوگوں کی کہ جو نبی کی بات کو نہ مانے اس کی شان نظیری کو نہ سمجھے اس کی شان بشیر کو نہ سمجھے تو وہ ان کی بدقسمتی کی بات ہے ورنہ تعالیٰ شان گن ہے یہ دو شان لے کر ہم بھی آئے کہ ہم کو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا بالحق بشیر ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر اور حق کی دعوت دے کر حق کا دائی بنا کر ہماری طرف سے بھیجا ہے اور سل کا میں بتایا کہ آپ ہمارے رسول ہیں آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ جو کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے جو فرامین آئے ہیں جو احکام آئے ہیں وہ احکام بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وردو سلوانہ صابل جمیل اتنا سمجھانے کے بعد اتنا لوگوں کو ڈرانے کے بعد اتنا روکنے کے بعد اتنا انجام کار سے آگاہ کرنے کے بعد پھر بھی کوئی ہاتھ چھوڑا دے پھر بھی کوئی دامن چھوڑا دے اور جانے جہنم چلا جائے اور سوئے نار چلا جائے تو پھر اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ سرکار کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ اگر میں نے دعوت نہیں پہنچائی تو مجھے پوچھا جائے گا کہ تم نے نہیں پہنچایا تو وہ جہنم میں چلا گیا تم نے بات کیوں نہیں پہنچائی فرماتے ہیں تم نے پہنچا دیا ہے بات اپنی دونوں شانوں کو اجاگر کر کے رکھ دیا ہے آپ نے بات کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اب آگے ہم کو دیکھنا ہے ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کا انجام یہ ہوگا کہ جو دیندار ہیں اور جو ہمارے سارے کے حامین ہیں ان کو تو اللہ روا دیں گے اور جو اس کے خلاف زندگیاں گزار چکے آپ سے دامن چھوڑا دیا آپ سے دور ہو کر انہوں نے زندگیاں گزاری نہیں مانی آپ کی بات مکر کر چلتے رہے تقزیب کا ایک سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا ہوگا پر میں آپ سے ان کے بارے میں جو جہنم میں جل رہے ہوں گے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اتنی بڑی ضروریت جہنم میں تمہارے ہوتے ہوئے کیسے چلی گئی اس بنا پر کہ آپ نے جو سمجھانے کا حق ہے وہ ادا کر دیا ہے اور کب ادا کیا ہے سرکار نے حجت الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ میں نے بات کو میں نے دین کو اے اللہ کے بندو پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے یہ بتاؤ اللہ لو کرو میں نے دین پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا ہے تمام نے کہا کہ پہنچا دیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ اے اللہ تو گواہ رہنا جو فریضہ تیری طرف سے رسالت اور نبوت کے ناطے سے مجھ پر آئی ہوا تھا میں نے وہ عہدے کو پورا کر دیا ہے میں نے وہ آپ کو پیمان اور میں نے وہ نیزان پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے کیونکہ خود پرانے کریم میں ہے یا رسولا لمبا ایسا لگا یا میرا تو یہ خلاصہ ہوا آج کی سبق کا کہ ایک طرف تو اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے جوابات دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ قبلے پر احترام مت کرو نماز ادھر پڑھ رہے ہیں کہ ادھر پڑھ رہے ہیں اندھیرے میں سمت معلوم نہیں ہوئی اور تحفی کر کے کسی سمت میں بھی نماز پڑھ لی تو فری نماز تو اللہ کوئی بات نہیں ہے قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے قبول کرنا نہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لہٰذا وہ قبول کریں گے یہ اعتراض چھوڑ دو یہ فضول اعتراض ہے نہ ماننا ہے نبی کو تو حضور سی بات ہے دوسرا مسئلہ جو ہے نبی کی ذات کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ اللہ کی ذات بلدیت سے کہ اس کے اولاد وہ اس سے اللہ مرزا ہے پاک ہے اللہ کی ذات کو ضرورت نہیں ہے اولاد کی بندوں کو ضرورت ہے اولاد کی اولاد کمزوری ہے اور اللہ طاقتور ہیں اولاد بڑھاپے میں ساتھ دے یہ یہ انسان کا تقاضا ہوتا ہے وہ نام پر ہی چاہتا ہے اپنی اولاد کے ذریعے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں وہ موقع کی وہ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اس کی یہاں قوت ہے تو اس کی یہاں ذوق نہیں ہے اور اس کی یہاں عمر نہیں ہے اور اس کی یہاں غروب بھی نہیں ہے کوئی بھی کمزور صفت اللہ کے یہاں نہیں ہے یہ توحید کا بڑا سبق پایا اور تیسرا سبق یہ پایا کہ بھائی اللہ نے انبیاء کرام کو حق دے کر بھیجا ہوتا ہے اور ہر نبی کی شان بشیر ہونا اور نبی ہونا اور یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ دلیل توحید کوئی مانگے کہ ایک ہی ہے اس کائنات کا بنانے والا تو پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا ہے اور یہ زمینیں کس نے بنائی ہے اور یہ پہاڑ کے بنانے میں کس کو دخل ہے کچھ ہوگا بتائے گا کوئی تمہیں اور یہ کہے گا کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی اس کا خالق نہیں ہے لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسفاق توحید کو اور اپنے عقیدوں کو پختہ کریں جو قرآن کریم کا ایک بڑا سبب ہے تو ہمارے عرفان بھائی ممباسا والا اور سلیم بھائی ان کے بھائی ہیں اور شمیم بھائی ان کے والدہ محترمہ کا کل جو ہے انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالی مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلی مقامات عطا فرمائے اور جتنے رشتہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائیں صدیق بھائی میمن کا انتقال ہوا ان کے لیے دعا فرمائے فرمائیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی فرمائے فرمائیں اللہ مسلم اعلیٰ محمد ملا صحیح امدنی محمد کو وسلم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 اللهم اللهم اللهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين بالصالحين غير خزايا ولا ولا ولا ولا ولا ولا مدام زدنا تنقصنا تهنا تسر علينا عافنا تحرمنا احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب وعذاب القبر الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تبلغنا بعذابي وعافنا قبل ذلك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما بتانیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اے الہ العالمین اپنی رضا دائمی عطا فرما اے اللہ سب سے راضی اور خوش ہو جائے ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ تلاوت کا شدائی بنا دے اے اللہ سو فیصد دیندار بنا دے ایماندار بنا دے اے اللہ ہمیں اخلاص والی ایمان والی دل دھیان والی زندگی نصیب فرما اے اللہ نبین ذاکرین میں سے بنا ہمیں اللہ شاکرین میں سے بنا ہمیں اے اللہ غافلین میں سے ہونے سے ہماری حفاظت فرما اے العالمین تیری مرضیات پر چلنا ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے اے اللہ معاشیات سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ نیکیوں کی ہمیں توقیق ادا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما ہر لمحہ نصیب فرما اس کے رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملامات فرما جو بیمار ہیں انہیں شکایت کامین عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما رمضان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مفت فرما جنت میں مادہ میں بہترین مقام ادا اللہ اس پورے مرنے کی مفت فرما امت کے ایک ایک فرد کی موسرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور کرنا دل حکمتی ہم ہمارا تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد مراقبہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ذکر جو ہے شعر کے ساتھ شروع کریں گے اور پھر جو ہے چاروں تصویر کا بھی ان شاء اللہ کریں تیرے سیوا ماں دے پی پی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشہور کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رگ بس آخر ورد زبان اے میرے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 عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار الله

میری مناجات مقبول کرنا منا جات کو جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج کہاں گیا تو میں نے آنکھیں بند کر دی ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر اور جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا معلوم نہیں کہ کون آنکھ آنچون کرے گا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 اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيديك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك اللهم تعجل قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کروا اے اللہ اپنا فضل و شامل حال کروا اے اللہ رحم کے کرم کے عافیت کے فیصلے کروا اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا کروا اے اللہ عالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے اللہ گناہوں کے کھپڑ میں گھسے ہوئے ہیں اللہ گنا کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ اپنے پل جیسے ہمیں معاشی سے نکال دے اللہ ہر ہر پل ہم لوگوں سے گنا ہو جاتا ہے اللہ اپنے پل جیسے ماں کروا دے اللہ کی ٹھوکر کھا در پر گھر ہیں اپنے دروازے سے محروم نہ کرنا اللہ کرم کی دے دے اللہ مختلف کے فیصلے فرما دے اللہ کا دے دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں کرنی لیکن ہم جیسا جو بجلی لے جائیں گے اللہ ہماری بجلی بنا لے اللہ پوری امت کی بجلی بنا لے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے اللہ مختلف کی دین دے دے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اللہ اپنے شاعر نشان ہمیں معاف فرما دے اپنی شان کریمی پر دیکھتے ہوئے ہمارے درگزر کے فیصلے ہمارے لیے کروا دیں ہمارے گناہوں پر آپ کو نئے گزر کی طرح چلے اللہ رہے میں اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی ہمارے گناہ سننے اور گا اللہ نفرتیں شروع کر دے گا اللہ ہم تیرے سامنے ہمارے گناہ رہے اللہ پوری زندگی نہیں تو معاف کرتا رہا ہم گنا کرتے رہے اے اللہ کو عطا کرتا رہا ہم ناٹک کرتے رہے اے اللہ تیرا رس کھاتے رہے شیطان کو خوش کرتے رہے اے اللہ ان کو نام نہیں گنگ کرنا رہے اللہ ان ج کو معاف کروا دے اللہ ہماری زبان کو ذاکر بنا دے اللہ دل کو ذاکر بنا دے اللہ جس کو تیرے آم پر عامل بنا دے اللہ عظیم جو بیماری انہیں شفا کر فرما جو ان کی پریشانیاں جو فرما جو مقروض ہے غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا کرنا پورے بجنے کی بات کر کرنا جہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ پہلا اللہ ان کی بھی جبتا ہے سن لے آج غیر سے پوری کرنے کی اللہ ہم غیر سے آزاد کا تقبل کرنا اے اللہ غیر سے حاجت براری کی شکل پیدا کرنا اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مختلف کرنا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے اندرونی اور بیرونی پریشانیاں دور فرما دے گھریلو اور بیرونی پریشانیاں دور فرما دے خاندانی جھگڑے ہوں تو ختم فرما دے آپس میں محبتیں عطا فرما دے اللہ یعنی ہم سب کو ایک بنا دے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو باطل فرما دے ناکام فرما دے ایک فرما دے آپ کا بول بالا فرما دے کرم عطا فرما دے اے اللہ عالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما اور جو مانگنے سے رہتا نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں عطا فرما اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اور میں فضل برم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما بے مزید کا یاد